حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا